آؤ مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے ہو مبارک لے دھیا ہو گیا بخشش کا ساما ہو مبارک لے دھیا ہو گیا بخشش کا ساما آ گئی سبرے بہارا آ گئی سب بہارا ہو گیا گھر گھر چلانا آؤ مل کر جشن ولادت منائے جشن میلا تم ہے نور کی چادر سنی ہے جشن میلا تم ہے نور کی چادر سنی ہے روشنی ہی روشنی ہے روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے آؤ کر جشن میلا رت منائے منائے کر جشن میلا رسم منائے آج ہے تر بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان آج ہے جی ہے بہارا ہیں سب مسلمان چھڑا ہے بارا بارہ چھڑا ہے ابرے بارہ رحمتوں سے بھر دو داما کر دس میلا منائے منائے مل کر جشن لاس رسم نئے آمینا گیا ندیوں کا افسر آمنا بیوی کے گھر پر آ گیا ندیوں کا افسر جھک گیا ہے کا سر جھک گیا ہے کا سر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر بھوکے کشنی کر جتم نائی جت منائے منائے جتم کر منائی لکھ جت منائے رب ہے جایا با صرب ہے جائے جایا داد ہے آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن میلا منائے منائے مل کر جشن میلا منائے بج رہے ہیں شاہیاں نے لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شاہیا کچھ لگے کلمہ سنانے ہر زبان پہ ہے ترانے ہر زبان پہ ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے آؤ کر جشن میلاد منائے منائے مل کر جشن میلاد منائے اب رحمت جا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گیا ہے اب رحمت جا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا باب رحمت آج وا ہے باب رحمت آجوا ہے آشمی وی داد منائی منائی کر کشمی وی داد منائی قطرے کتنا کاپتا ہے خشک سارا ہو گیا ہے قطرے کتنا کاپتا ہے خشک سارا ہو گیا ہے ہر گدا ہے ہے عرب نکل آرش لیس نائ منائی میلا منائے آنے والا ہے وہ پیارا تم مالوں کا سہارا آنے والا میں آؤ مل کر جشن منائیں منائیں مل کر جشن ملاد منائیں آتا ہے چاہے حکومت مت متر دے کی اطاعت آتا ہے شاہے حکومت متور دے دی کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب ہے آؤ مل جشن وی دادت منائے منائی مل کر دشمیں دادت مدائ ہونے والی وہ سہر ہے جو سہر کے کمر ہے ہونے والی وہ سہر ہے جو سہر کے کمر ہے بک خیر البشر ہے بکت میں سیران کرم ہے مل کر منائے مل کر جشن میلاد منائے منائے مل کر جشن میلاد منائے آمنا بی بیوی کا جایا والی تاریخ آیا بی بیوی کا جایا بالی تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صبح صادق نے سنایا لشمی دی منائے مدائی کر جشن رشن منائے منائے مدائی منائی کا دشمت مدائے جمیل پابنی پر ہو کر محبوب داور اس جمیل پاونی پر ہو کر محبوب کرم نشن ویداور دشم جن کراؤ نمبر دشم جن کرا منور صلوات اللہ علیہ کا آؤ مل کر جشن میلاد منائے منائے مل کر جشن میلاد منائے ولادت منائے منائی مل کر جشن ولادت منائے منائی مل کر جشن ولادت منائے